حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ محترمہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطاب فرمایا اے عورتوں کی جماعت کیا تمہارے لیے چاندی کے زیورات کافی نہیں خبردار جو عورت سونا نمائش کے لیے پہنے گی اسے اسی سونے سے عذاب دیا جائے گا سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو اکتالیس